ہو مبارک آ گیا ہے حج کا موسم مومنو خوب مانگو اب دعا با چشم پورنم مومنو آ گیا ہے آ گیا ہے حج کا موسم آ گیا آ گیا ہے آ گیا ہے حج کا موسم آ گیا جان بے مکا ہوئے ہیں کافلے چلنا شروع ہجر کے دن بھی ابھی یہ ہو گئے ڈھلنا شروع جان بے ہوئے ہیں قافلے چلنا شروع ہجر کے دن بھی ابھی یہ ہو گئے ڈھلنا شروع سیل اشکب جلد ہی یہ جائے گا تھم مومنوں ہو مبارک آ گیا ہے حج کا موسم مومنو خوب مانگو اب دعا با چشم پورنم مومنو آ گیا ہے آ گیا ہے حج کا موسم آ گیا آ گیا ہے آ گیا ہے حج کا موسم آ گیا گونجتی ہے ہر طرف ہی بس صدا لبیک کی کس قدر ہے روح پرور یہ ادا لبیک کی گونجتی ہے ہر طرف ہی بس صدا لبیک کی کس قدر ہے روح پرور یہ ادا لبیک کی بھول ہی جاتا ہے حاجی اپنا ہر غم مومنو ہو مبارک آ گیا ہے حج کا موسم مومنو دعا با چشم مومنو آ گیا ہے آ گیا ہے حج کا موسم آ گیا آ گیا ہے آ گیا ہے حج کا موسم آ گیا ایک دن آئے گا ہم بھی شہر دل بھر دیکھیں گے جیت جی اپنی نگاہوں سے وہ منظر دیکھیں گے ایک دن آئے گا ہم بھی شہر دل بر دیکھیں گے جیت جی اپنی نگاہ سے وہ منظر دیکھیں گے سامنے روزے کا جلوہ آنکھیں اور ہم مومنوں ہو مبارک آ گیا ہے حج کا موسم خوب مانگو اب دعا با چشم پورنم مومنو آ گیا ہے آ گیا ہے حج کا موسم آ گیا آ گیا ہے آ گیا ہے حج کا موسم آ گیا حج ہوا مقبول جس کا خلد ہے اس کا سلا دھل گئے یوں داغ اسیاں گویا اب پیدا ہوا حج ہوا مقبول جس کا خلد ہے اس کا سلا دھل گئے یوں داغ اسیا گویا اب پیدا ہوا مصطفیٰ کا ایسا ہے فرمان آزم مومنو ہو مبارک آ گیا ہے حج کا موسم مومنو مانگو اب دعا با چشم پورنم مومنو آ گیا ہے آ گیا ہے حج کا موسم آ گیا